سیدنا ابو و رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہے حدیث نمبر سینتیس سو تیئیس مسند احمد